کو قبول فرمائے میں چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے بہت مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں راجستھان کے مدرسے سے بالکل واقف نہیں تھا میرے ذہن میں صرف دو تین مدرسوں کے نام تھے جودھپور کے مدرسے کو ہم بچپن سے سنتے تھے حاجی عبد الغفور صاحب کا مدرسہ اور ایک آدھ دو باڑمیر کے لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں چلنے کے لیے لیکن ان مدارس سے ہم قطن واقف آج حضرت مفتی صاحب نے کئی مدرسوں کے نام لیے کہ یہاں ایک دو نہیں کئی مدرسے ہمارے اطراف میں ہیں کہیں عربی درجے سوم کی تعلیم ہے کہیں مشکاط شریف کی تعلیم ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ بھائی راجستھان کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مدارس یہ ہمارے بزرگوں کی حسن نیت اور ان کی دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ ہندوستان میں ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے مدارس کے جال پھیلایا اللہ تعالیٰ ہمارے قادرین کے قبروں کو نور سے بھرے یہ ان لوگوں کی توجہات ان کی خدمتیں حضرت نانوسی حضرت مولانا گنگوئی اور یہ جو ہمارے قادرین گزرے ہیں یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ پورے ہندوستان میں دن بدن ابھی بھی جال پھیلتا جا رہا ہے مدارس کا اور حضرت مدین رحمتہ اللہ علیہ نے انیس سو اڑتالیس میں بمبئی میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ مکاتب دینیا اور مدارس اسلامیہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں یہ حضرت شخل اسلام کے الفاظ ہیں مکاتب دینیا اور مدارس اسلامیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے جو پیچھے ہڈی ہوتی ہے اگر یہ کمزور ہو جاتی ہے تو آدمی صاحب فراش ہو جاتا ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اس لیے حضرت یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اس ملک میں اگر مکاتب مضبوط ہیں اور مدارس اچھے طرح چلتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام کی حفاظت رہے گی اور حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں کہیں دورے ہوئے تو بالکل کایا پلٹ ہو گیا ہمارے گجرات میں جب انیس سو سینتالیس میں ملک آزاد ہوا تو ہم ڈاویر میں پڑھتے تھے انیس سو پینتالیس میں ہمارا داخلہ ہوا تھا آزادی ابھی نہیں ہوئی تھی سینتالیس میں آزادی ہوئی اور آزادی میں جو لڑائیاں شروع ہوئی پنجاب میں سب تو سارے مدرسوں میں قسم کی اب تری پھیل گئی گابیل میں ایک سو پچاس یا ایک سو چالیس بچے رہ گئے تھے اور یہ خطرہ ہوا تھا کہ ہندوستان میں ہماری مدرسے باقی بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور انیس سو سینتالیس میں پورے گجرات میں صرف چار دارالعلوم تھے جامعہ اسلامیہ ڈابیر جامعہ دارالوم اشرفیہ جامعہ حسینیہ اور آنند کا تعلیم دے صرف چار مدرسے پورے گجرات میں جس میں دورہ ہوتا تھا آج پچپن مدرسے میں دورہ ہو رہا آج اللہ تعالیٰ نے ایسا پچپن دارالوم کھل گئے اور اس میں سات تو لڑکیوں کے ہیں جس میں دورہ ہو رہا ہے بچیاں مستقل لڑکیوں کو مستقل مدارس سات گجرات میں جس میں دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ان اکابرین کی میرے بھائیوں مدارس تو بھول گئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن چونکہ میں مدرسے میں کافی زندگی گزار چکا ہوں جب سے فارغ ہوا تو ہم مدرسے میں رہے انیس سو باون تک بانوے تک میں سر میں رہا ستائیس سال اور گجرات کے تو قریب تمام ہی مدرسے میں میرا جانا ہوتا ہے مجھے ایک احساس یہ ہے کہ مدارس کی تو کثرت ہو گئی لیکن ہم تعلیم میں بہت کمزور ہو گئے ہیں تعلیم جس طرح ہونی چاہیے طلبا کی جس طرح ان کو سکھانا چاہیے اس میں ہماری بڑی کمزوریاں ہیں سرف نحو کے سلسلے میں وہی پرانی چیزیں ہم سکھاتے رہتے ہیں اور ان کو تصدیقات نہیں بتاتے کہ نحو کے قاعدے کی تصویر کیسی ہونی چاہیے ہم لوگ محمیت پڑھاتے ہیں ہم لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں ہدایت نحو پڑھاتے ہیں بعض جگہ پر شہزانی پڑھاتے ہیں بعض جگہ پر خطر الندا پڑھاتے ہیں لیکن تصدیقات کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ قاعدے برابر اجرا نہیں کر سکتے میں نے دیکھا طلبا اور اس کی اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان جو ہمارے بزرگوں کی کتابیں ساری کے ساری اردو میں ہیں ہمارے طلبہ اوپر کے درجے میں پہنچ جانے کے باوجود بھی صحیح طور پر اردو نہیں سمجھتے یہ میرا ہمارے علاقے کا احساس ہے میں آپ کے علاقے کو بالکل نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو واقف بھی نہیں تھا کہ اتنے مدرسے ہیں لیکن ہمارے علاقے میں جو مدارس ہیں اس کا مجھے احساس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک دن مجھ سے فرمایا مفتی میں خان بھائی صاحب کی بات کرتا ہوں کہ مولانا افتا کے اندر دورہ پڑھ کر آئے ہوئے بچوں نے جب جوابات لکھ کر میرے سامنے پیش کیے تو اس میں کتنی غلطیاں تھیں اردو کی ایک جی آدمی مفتی بن رہا ہے لیکن اس کی اردو صحیح نہیں پرچے جو لکھتے ہیں نا طلبا مشکار شریف کے اس کے اس میں عجیب عجیب الفاظ ان کے ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدرسوں میں سب سے پہلے اس کی کہ مولانا عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا حضرت نے مجھ سے خطاب کیا کہ موبائل صاحب آپ اپنے یہاں گجرات میں ذرا اردو زبان پر محنت کیجیے آپ یہاں کے فضلہ کے خطوط آتے ہیں تو میں جب دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کسی مبتدی طالب علم نے لکھے ہیں تو کہا یہ نہیں ہونا چاہیے ان کی زبان اچھی اردو آنی چاہیے ہمارے بچے جو گجرات کے ہیں وہ تو مذکر اس کے میں بھی فرق نہیں کرتے کہ کون سا لفظ اردو میں مذکر ہے کون سا معنس ہے قلم کا لفظ ہے اردو میں مذکر بولا جاتا ہے گجراتی میں پین جو ہے وہ معنس بولی جاتی ہے کہ ہماری پین کھوائی گئی ہے تو اردو اردو اردو بولتے ہیں جب بھی ایسا بولتے ہیں کہ میری قلم گم ہو گئی ہے سر بھائی میری قلم کیا بات ہے میرا قلم گم ہو گیا ہے بارش کا لفظ گجراتی میں ہے کہ برسات گڑوں سارو تھے یہ گجراتی میں کہتے ہیں یعنی بارش تو وہ اردو میں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں بارش بہت اچھا ہوا ارے اللہ کے بندی لفظ بارش مذکر نہیں ہے اچھا ہوا بارش بہت اچھی ہوئی اچھا یہی حال عربی اور اردو کے ترجمے میں ہمارے بچے کر رہے ہیں بہت سے الفاظ اردو زبان میں معنس ہیں عربی میں وہ معنس نہیں ہے ہم نے ایک لکھایا تھا عربی اول کے لڑکوں کو کہ اچھا بھائی لکھو گاڑی پلیٹ فارم پر ٹھہر گئی اس کی عربی دیکھو اب وہ ٹھہر گئی جو ہے اس کا ذہن اسی پر ہے تو اس نے عربی میں لکھا وقافت القبا الرسیف وقافت لکھا تو میں نے اس کو پوچھا کہ وقافت کیوں لکھا بھائی تو نے کیونکہ ٹھہر گئی میں نے کہا ٹھہر گئی تو اردو میں ہے بھائی گاڑی اردو میں معنس ہے لیکن القطار کا لفظ ہے وہ عربی میں مذکر ہے آپ کو یہ لکھنا چاہے کہ وقف القطار و حال وسیع فرق نہیں سمجھتے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ عربی کا اسلوب کیا ہے عربی زبان میں پہلے فعل ہے پھر فائل ہے پھر پھر مقول ہے اور پھر متعلقات ہے یہ عربی کا ایک اسلوب ہے زید نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے والا جو زید ہے فائل وہ پہلے ہے اردو میں ہے لیکن عربی میں ایسے نہیں عربی ہم بولیں گے اکلا محمد ان افام تو اکلا فعل پہلے آئے گا محمد جو فائل ہے وہ درمیان میں آئے گا افطام جو ہے وہ محفوظ ہے وہ بعد میں آئے گا یہ عربی کا ایک اسلوب ہے ہم اس کو نہیں بتلاتے عربی اول میں اسی لیے ہمارے طلبا بڑی غلطی کرتے ہیں ان کے سامنے ان کی جو اپنی زبان ہے وہی اسلوب وہ عربی میں لاتے ہیں تو یہ جو تعلیم میں کمزوریاں ہیں دوسری بات ہے کہ ابھی نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں ہم بغداد جمال کے ساتھ گئے تھے تو سب سے پہلے بسرا اترے تو مشورہ ہوتا ہے تبلیغ والوں کا کہ بھائی بازار میں کون جائے گا کھانا کون پکائے گا فلانا کون کیا تعلیم کون کرے گا سب مشورے میں طے ہوا کہ میرے بارے میں کہ وہ ایک سلمان ممایہ تھے بمبئی کے انتقال کر کے اللہ کری کے اچھا آدمی ہم دونوں کے بارے میں طے ہوا کہ یہ بازار جائیں گے ہم بازار گئے تو چل رہے تھے میں نے بہت پڑھا البت المتوسطہ سیکنڈری اسکول کی بات میں نے سلمان بھائی سے کہا کہ بھائی میں تو مدرس ہوں تبلیغ میں تو ضرور نکلا ہوں لیکن میں چونکہ مدرس ہوں تو مجھے ذرا اس کا بھی شوق ہے کہ یہاں کے مدرسے کیسے ہیں یا کیسا ہے اگر آپ اجازت دیں چونکہ تبلیغ میں تو بہت ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا مولانا تھوڑی دیر کے اندر چلے گئے تو ایک نحو کا سبق ہم رہے تھے ان کے ہاتھ میں دو دو چاک تھے ایک سفید تھا ایک رنگین تھا دو اس نے لکھا الباب مفتوح الباب مفتوح سفید چاک سے لکھا اس کے نیچے انہوں نے لکھا ان مفتوح ان تو جب ان لگایا تو الباب کے با کے اوپر اس نے وہ سرخ قلم سے زبر لگایا تاکہ طالب علم دیکھ کر یہ سمجھے کہ ان کا اثر یہاں ہوا ہے یہ ایک طریقہ تعلیم ہے مجھے بہت پسند آئی بات یہ تو بہت اچھی چیز ہے طالب علم کے ذہن کو موڑنے کے لیے ایک آسانی سے آپ ان کو بتلائیں کہ ان کے داخل ہونے کے بعد کہاں اثر پڑا تو وہ قلم سے چونکہ وہ لال پینسل سے رنگین کلر سے انہوں نے با کا زبر لکھا تھا پہلے سمجھ گئے کہ ان کی وجہ سے کیونکہ اوپر لال بابوں میں پیش ہے اور دوسرے میں با کے اوپر زبر ہے تو یہ طریقہ تعلیم ہے اچھا امسلہ ہمارے ایک مستاز تھے دارالعلوم دیوبند میں مصر سے سکڑا کے لیے تھے عربی شیخ محمود عبد الوہاب محمود اظہر کی طرف سے وہ آئے تھے اور میں وہ گاڑی کے لڑکوں کے ساتھ تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کے پاس دو دو گھنٹے جا کر بیٹھوں تاکہ مجھے عربی عجیب آدمی تھے وہ تلفظ پر بہت زور دیتے ان کے یہاں کوئی بھی عربی کی کتاب ہوتی تھی تو پہلے القرا السامتا کہتے کہ سب اپنا اپنا سبق پڑھو چپ چاپ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں اس کے بعد شروع ہوتی تھی الکرا ات ہاں؟ اب شروع کر کے محمد تو آپ شروع کر رہے جہاں تلفظ کی غلطی ہوتی تھی یعنی دوبارہ دوہراؤ بہت تلفظ کا خیال کرتے تھے چونکہ عربی زبان کے مخصوص تصادب ہیں عربی جن مدرسوں میں ہم سکھا رہے ہیں ہم کو اس کا پہلے در سے خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے صحیح ہیں ایک دن ایک طالب علم تھا جس کا نام محمد تھا وہ غیر حاضر ہوا بیماری کی وجہ سے اور میں شیخ کے قریب ایسا بیٹھا ہوا تھا جیسے صاحب بیٹھے شیخ محمود نے پوچھا کہ این غاب محمد این غاب محمد یعنی وہ کہاں غیر حاضر ہے تو میں نے پھر سے ہمارے ہندوستان کی عادت کی طرح کیوں کہہ دیا شیخ وہ مریض شیخ ہوا مریض او ہو اتنی بڑی بڑی آنکھیں انہوں نے چشمے میں سے میری طرف نکالی انہوں نے کہا مریض سے آئی نہیں میں نہیں سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہیں مریض سے آئی نہیں غصے میں ہے مریض سے آئی نہیں اشتغل مریض مریض مریض پھر انہوں نے کہا تقول مریض نحن عرب تو تین امیدوار ہم عرب لوگ افواج کے بولنے والے تم کیا اس کو مریض بولتے ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مریض ہے لیکن عرب لوگ کہتے ہیں نہیں مریض مریض ادواج جو ہے لئی شمس لئی شاہ بہن ولا بدال اس کا خاص مخرج ہے تو طالب علم کو عربی اول سے ہمیں مخارج کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے عربی اول ہی سے ان کو یہ فرق سمجھانے کا کہ اردو میں جو چیز مونس یہ ضرور نہیں کہ عربی میں بھی ہو ٹرانسلیشن جو کرواتے ہیں عربی اول ہی سے ان کو محادثات کی عادت ڈالو عربی اول ہی سے ان کو محفوظات بدلاؤ محفوظات کا معنی کچھ اچھے سے اشعار ہوں تو منتخب کر مدرس کہ عربی اول والوں کو یہ چالیس شعر ہم زبان یاد کرائیں گے حضرت مولانا علیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکے سے تشریف لائے تو اردو مولانا اسمار خان صاحب والی جماعت کو میں نے حضرت مختلف جماعتیں پہلے اردو والوں کو بلائیں تو مولانا نے کہا بھائی کیا کتاب ہے میں نے کہا سر اسمان خان خان میرے کا رسالہ ہے اردو کی بہت اچھی کتاب ہے اردو سکھانے کے لیے ماشاء اللہ پڑھ اب وہ طلبا اندر دیکھ کر جلدی جلدی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایک نے پڑھا دوسرے نے پڑھا حضرت نے کہا کتابیں بند کر دو کتابیں بند کر دی اچھا اس میں جو کچھ اشعار آئے ہیں تم میں سے کس کو بھی جو شاید یاد ہو سناؤ اس خاص آئزم سے نہیں کہا کہ آپ سنائیں ایک پوری جماعت میں سے جس کو بھی جو شعر یاد ہو سنائے ایک بھی تائید نے نہیں سنا چونکہ ہمارے اس کا رواج نہیں تھا کہ اشعار کو یاد زبانی کراتے حضرت نے اس وقت کو تو کچھ بھی نہیں کہا لیکن جب وہ جماعت نکل کر چلی گئی مجھ سے کہا کہ مولانا نے یہ طریقہ صحیح نہیں اردو کتاب آپ پڑھائے اس میں جتنے اشعار آتے ہیں ان کو سب زبان ہی یاد کرائے ایسے ہی لوگ زبان گائے کا سبق ہے اردو کے دوسرے میں کیا ہے گائے کا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی کتنے سادہ الفاظ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اچھا اور ایک چھ درمیان میں اس کے بعد لکھتے ہیں دودھ دہی اور مٹھا مسکا دودھ دہی اور مٹھا مسکا دین خدا تو کس کے بس کا پہلے مصرے میں اردو کے چار ہے دودھ دہی مچھا مچھلا اور دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے مولانا نے طلبا کا دے خدا تو یہ خوبی ہے اس اردو کتاب کی ہمارے اساتذہ گرام طرف توجہ نہیں کرتے برسات کا ہے یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں تم نہیں دیکھتے کہ زمین خشک ہے پھر ہم نے اس سے نازل کی تو زمین لہلحاتی ہو گئی قرآن شریف میں جو تعبیرات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کرتے تھے تو مولانا اسی مسئلے کو ذکر کر رہا ہے سادہ الفاظ میں کہ دو دن میں کیا ماجا اب لڑکے کو پوچھا جائے کہ بھائی مٹھا کیا چیز ہے مشکا کس کو کہتے ہیں دودھ اور دہی تو جانتے ہیں لیکن مٹھا پوچھو مشکا پوچھو وہ نہیں بتائے گی اس لیے کہ انہوں نے یاد نہیں کیا اور جب تک اس قسم کے الفاظ اردو میں یاد نہیں کریں گے وہ اردو کے لغات زمین میں نہیں رکھیں گے حضرت ہے مسکا اس کو یاد کرا عربی میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو عربی اشعار یاد کرائے نفت اللہ یہاں پڑھائی کرتے ہیں نہیں نفر اللہ پڑھاتے ہیں میں نے کتنی جگہ نفرت الرب کے طلبا سے پوچھا جو ہمارے یہاں مدرسوں میں جاتا ہوں جس جس مدرس میں نفرت الرب ہوتی ہے میں نے کہا بھائی ایک بڑھیا جو ہے اس کا قصہ مولانا اعزاز صاحب نے نقل کیا ہے کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو ایک بھیڑیے کا پلہ جو ہے وہ بہت مر رہا تھا زبان اس کی باہر دیکھی ہوئی تھی اس بیچاری کو بڑے رحم آ گیا یعنی پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے تو وہ اپنے گھر اٹھا کر لائی اور اپنی بکری کا دودھ پلایا اس کو پلاتی رہی پلاتی رہی جب وہ بڑا ہو گیا ایک مہینے دو مہینے میں اس نے ایسی نظر کی کہا کہ میں کچھ الگ مخلوق ہوں یہ کچھ ہے اس نے حملہ کر کے بکری کے بچے کو سے پکڑ لیا یہ قصہ نبود الرحم تو وہاں بڑھیا کی زبان سے دو شاید مولانا نقل کیا قتل حدی وہ فضا بھی وہ انت شاطینہ ابن الربیب تو نے میرے بکری کے بچے کو قتل کیا ہے اور میرے دل کو زخمی کیا حالانکہ تو میری بکری کا دودھ پیا ہوا ہے وہ انتل شاطنا ابن الربیب سمجھ رہے ہیں کتنے اچھا شاعر اور آخر میں نصیحت کی دوسرے شہر میں انہوں نے جب آدمی کی سرشتے پہلے طبیعتیں ہی پوری ہوتی ہے فلا فلا ادب ولا ادیب ہاں، اچھا شعر ہے ہم کہتے تھے کہ اچھا بھائی وہ جو موڑیا کے قصے میں انہوں نے شعر جو لکھا ہے مولانا نے وہ سنا ایک بھی تعلیم نہیں سنا تھا اس لیے وہ یاد نہیں کرتے یہ ہمارے مدارس میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کی یہ پچیس پچیس بیس منٹ ہے اس میں مناسب سب قرآن پڑھاتے ہیں ہمارے مدرسے میں ہے نا اور طلبا کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک لفظ عربی زبان کا قرآن مجید میں آیا ہے وہ کئی کئی کئی کئی آیتوں میں آتا ہے اور ہر جگہ اس کا معنی دوسرا ہے امتن کا جو ہے امام ہمان اسفانی کو آپ کھول کر دیکھیں گے ایک کے قرآن تو امت ان کے کتنے معنی انہوں نے بیان کیے لفظ امت کا معنی فلانی آیت میں یہ ہے فلاں آیت میں یہ ہے فلاں آیت میں یہ ہے لیکن ہمارے طلبا کے اس طرح نہیں کرتے بارہ بہ سے اس کا معنی مارنا یہ تو چونکہ عربی اول دو میں اسی مثال دور زید امرن ہے یہ بار بار یہی مثال ہمارے شیخ محمود عبد الحاق مجھے نہ کہتے تھے تمام طلبا سے کہتے تھے لا تدخل زید ولا کہ زید اور عمر کو اس کمرے میں کبھی مت لاؤ یہ شہزہ ہر ایک جس کو دیکھو زید امرن ضرب زید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے آپ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ فتح ابراہیم الباب وہ بھی تو مثال بن جاتی ہے فتح ابراہیم الباب ابراہیم جیسے عمر میں مثال فائل مفول کی ہے تو یہ بھی فائل مفول نہیں ہے کہ فتح ابراہیم فاطمہ اشائی تو وہ یہ کہتے تھے کہ مثالیں الگ الگ دس پندرہ لڑکوں کو بتاؤ عربی اول میں تاکہ عربی کا ذخیرہ ان کے ذہن میں آ جائے وہ عربی بولنے کے قابل بن جائے آپ تو ایک ہی مثال کو بلا بلاتے ہیں یہ شہر ہم کو فرماتے تھے تو قرآن شریف میں کئی جگہ لفظ سے کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو وہاں معنی الگ الگ ہیں فضربو لبو العناق اس کا معنی ہے وہاں دوراب فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے بابا اللہ مثلاً کریتن کان کامن تم مطمئن وہاں مارنے کا معنی نہیں یہاں مارنے کا معنی نہیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ایک گاؤں کی یہاں اگر غلط کا مانا مانا کر مارنا کریں گے تو غلط ہو جائے گا اذا ضربتم تم فی الارض سفر کرنے کا معنی ہے یہی طرح بغلط ہے لیکن یہ شاید میں اذا ضربتم تم فی الارض سفر کرنے کا معنی ہے کہ جب سبھی تم زمین میں چلو یہاں مارنے کا معنی ہے ہی نہیں ایک راستے میں کھڑا تھا میں مٹر لے کر جا رہا تھا میں صحیح بھائی کہاں جانا ہے نے امتحان ہو گیا تھا کیا پڑھتے ہو بیٹا چاروی پنجم پڑھتا ہوں امتحان ہو گیا کیا کیا کتابیں پڑھی اس نے کہا کہ اب میں قرآن پڑھا اور ہدایت پڑھی میں نے اچھا، تن میں نے ایک شعر پوچھا متنبی کا اس کا کیا مطلب تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ ایسے اشعار ہمارے اساتذہ ہاں نہیں پڑھا تھا یعنی کے مشہور اشعار ہے حسن الحبار مجلوب امبری وفی الوداوت حسن غیر مجلوبی أين المعيز من الآرام نازلة وغير نازلة في الحسن والطيب خرجن من الحمام ماسلة أوراقهن سقيلات لا راقيب تو یہ میں نے شعر پوچھا کہ ایسے شعر میں نے کہا آپ کے اساتذہ بڑے متقی ہے ماشاء اللہ تو میں نے کہا اچھا دوسرا شعر تو ان کا متنبی نے ایک جگہ پر ایسا کہا کہ اعز مکان فی الدنا سرج صابحین مکان سابح سر جو في الزمان كتابه دنیا میں سب سے عزت کی جگہ گھوڑے کی چین ہے اور سب سے بہترین ساتھی جو ہے وہ کتاب ہے یہ مطلب بھی کہتا ہے تو اس نے ترجمہ کر دیا اس کا ترجمہ تاعظم نے کیا میں نے اس کو یہ پوچھا کہ گھوڑے کے بارے میں عربی میں عام طور پر آپ نے عربی اول دم میں پڑھا کہ فرس ان کا لفظ ہے جواد ان کا لفظ ہے کسان کا لفظ ہے عربی کے مسئلہ مشہور ہے کہ ان قد یکبو کبھی کبھی عمدہ گھوڑا بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور اثار سن کا لفظ تو حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے زن کا شفل غبارو تریج لکھا ہم ہمارو وہ لفظ فرس ہے اور حسان بھی انتفا علی جواز ہی وہ امتا تو اعلیٰ ہی یہ عربی میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کے تو میں نے کہا متنبی نے یہ سارے الفاظ چھوڑ دیے ان کا لفظ نے استعمال کیا حسان ان کا نہیں استعمال کیا ان اور سادہ ان کیوں لایا آج مکان فون سر جو ساغین اسی کا وجہ یہ بتا ہے پریشان میں نے کہا بھائی متنبی نے اپنی کتاب کے اندر گھوڑے کے بارے میں تقریباً ستر لفظ استعمال کیے ہیں ستر سیونٹی گھوڑے کے بارے میں آپ حیران ہو جائے گی تو میں نے کہا بھائی سادے اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا جو وہ دوڑتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ تیر رہا ہے تیرتا ہے ایسا دور سے معلوم کرے گھوڑا جیسے تیر کر جا رہا ہے ایسے گھوڑے کو آپ لوگ سادہ کہتے ہیں اس کی وہ صفت کو جا کر اب یہ لغت ہے اب ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں تو طلبہ کو ہم یہ فروغ نہیں بتلاتے ہم قرآن شریف کہتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو یہ متنبی کو ایک طرف چھوڑ دو میں دوسری ایک آیت تم سے پوچھتا ہوں میں نے کہا اس کا کیا مانا ہوا وہ سکو سکو گرم پانی پلائے گئے تو میں نے کہا اچھا تم نے صحیح ترجمہ کیا میں نے اچھا دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں لا یوسل حمیم حمیمہ لا یوسل وہاں بھی حمیم کا لفظ ہے میں نے کہا یہاں ترجمہ کرو وہ گرم پانی کا ترجمہ کر چکا تھا سکومان حمیمہ میں اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہاں آپ یمن کا ترجمہ گرم پانی تو ہو ہی نہیں ہاں؟ یہ فروغ ترجمے میں سمجھانے چاہیے کو بتانا کہ یہ لفظ یہاں آیا ہے یہی لفظ فلانے آیت میں ہے لیکن وہاں یہ مانا ہوگا یہ کتاب چھپی ہے مولانا بہت سمجھانا البجو نظائش الفاظ الفاظ کتاب اللہ البجو نظائل الفاظ کتاب اللہ اس میں یہ ساری باتیں ہیں ہر ہر ہر آیت میں جو مختلف الفاظ ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے کہ لفظ فلاں آیت میں ہے فلاں آیت میں ہے فلاں آیت میں اور اس آیت میں یہ مانا اس آیت میں یہ مانا اس آیت میں ہمیں مدرسے چلانے ہیں تو ذرا اس کی تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور طلباء کے اندر عربی ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مدارس میں ہم طلبہ میں عربی ذوق نہیں پیدا کر رہے ایک بات ابھی وقت نہیں ہے ورنہ کہ دوسرا پہلو بھی مجھے بیان کرنا چاہیے جی اشارتن یہ ہے کہ طلبہ کو یہ ہمارے جو مدارس ہیں وہ صرف زبان سکھلانے کے یا علم حاصل کر کے رزق کمانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ دعوت اللہ کے لیے ہم یہ فوج تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں وہ دعوت کا جذبہ ہم طلباء کو شروع سے پیدا کریں کہ آپ کو یہ کام دنیا میں جا کر کرنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اپنے حدیثوں میں وہ پیغام لے کر ہم کو چلنا ہے اور اس کے لیے ہمارے اکادرین نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں دنیا کو چھوڑ دی بڑی بڑی تنخواہیں ہمارا کابین نے چھوڑ دی اور یہ کہ نہیں بھائی امت کو حال کو درست کرنا یہ ذوق ہمارے طلباء میں سے دھیمے میں ختم ہو رہا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی سوالحات کو بار بار ان کے سامنے رکھنے کے حضرت حضرت الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حضرت جمبئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانو رحمۃ ان کی حالت اور ماوانیوں نے میں مثالیں دیتا کہ ان اکابروں میں کیا خوبی تھی ہم کیوں علمائے دیوبند ہیں اور علماء دیوبند کا مطلب کیا ہوتا ہے دیوبند میں پڑھ کر آ گئے اس لیے ہم کہتے ہیں ہم قاسمی ہیں دیوبند جی بن گئے اور یہ نہیں مانتے کہ قاسمی علماء کیسے تھے انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ان کے کیا اوساف تھے کیسے ایک لمبا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دے تو بھائی یہ ہمارے طلبہ کو ان اکابرین کی سراہی سے واقف کرو اور طلباء کے دلوں میں کوئی جوش پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا یا مدرسے میں آنا دین کی تیاری کرنے کے لیے دین کی دینی علوم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے کیا تعلقات ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہونے چاہیے یہ سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں دو تعلق ایک تعلق مع اللہ اور ایک تعلق مع خلق یہ دو تعلق کیسے ہونے چاہیے یہ سیکھنے کے لیے ہم آئے اور پھر اور جو عالم عمل نہیں کرتا تو وہ علم علم نافع نہیں ہے علم النافع کی تعریف یہ کی گئی ہے العلم العلم النافع بالعمل علم نافع اس کو کہتے ہیں جو مخرون بالعمل ہو عالم بلا عمل ان ان بلا ثمر تو یہ ہمارے ہاں فارغ بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں نمازوں میں دیر سے آتے ہیں لوگ گاؤں کے لوگ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور مول سب پچھلے سب میں بیٹھتے ہیں تو ان سے ہم نے پوچھتا ہوں آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے دورے میں پڑھی تھی آپ نے مشکات میں کہیں پڑھی تھی کہ عالم تما سب والے وہ ندا تو ہما ہب وا یہ رواج ہاں کس کے لیے پڑھی تھی یہ گاؤں کے بڑوں کے لیے پڑھی ہم نے اکثر آپ دیکھیں گے کہ مصروفین ہوتے ہیں علماء اور طلبا یہ بڑی بری بات ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اصل چیز تو ہے عمل کا مولانا علی نالیمان صاحب نے دیوبند میں جب طلبا کے سامنے تقریب فرمائی تھی تو ایک شعر پڑھا تھا وہ مجھے بہت پسند ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں وہ اشتراب نہیں ہمارے بزرگوں کے قلم میں جو اشتراک تھا دین کو پھیلانے کا اللہ کے ساتھ بندوں کو جوڑنے کا وہ اس طرح ختم ہو گیا ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں کہ چلو کہیں خطیب بن جائیں گے امام ہو جائیں گے میں پڑھا دیں گے یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے مدرسوں کا تو یہ مدرسوں میں اس فضا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے میں نے ایک بہت آپ حضرات کے سامنے بڑی باتیں کر دی میں معذرت خواہ ہوں مفید باتیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات اللہ قبول اصل میں میں مدرسے کا طالب علم ہوں اور مدارس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جی تو وہ اپنے تجربات کی روشنی میں میں آپ ہزار کے سامنے بات رکھتا ہوں اگر اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے صفا دا مقدر جو اچھی چیز پسند ہو تو آپ اس پر لے لیں اگر آپ کو معلوم ہو گئے تو ایسی بات کرتا ہے میں نے اپنے مدرسے میں ایک منتظر کہا تھا کہ مدرسے میں کمپیوٹر سیکھ بہت ضروری ہے پورے عالم میں کہ ہم طلبہ کو کمپیوٹر سکھلائے تو میرے سامنے تو کچھ نہیں کہا جب میں باہر چلا گیا تو ایک مدرسین ایک دو مدرسین لگے کہ مولانا تو ہمیشہ یوروپ جاتے رہتے ہیں لندن جاتے ہیں کینیڈا میں جاتے ہیں اس لیے ان کے خیالات بدل گئے ہیں اس میں کیسا کمپیوٹر ماننے کے لیے تیار نہیں اور ایک مصری عالم کے مضمون میں میں نے یہ لفظ پڑھا کہ یا عارف آشر سنین جو جو آدمی کمپیوٹر نہیں جانتا دس سال کے بعد دنیا اس کو جاہل کہہ کے جاہل ہے اس کو کمپیوٹر نہیں آتا کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ حدیث کو تلاش کرنا چاہیں تو منٹوں میں تلاش کر سکتے منٹوں میں راوی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو آپ دبائیں رب ہو رہے کا نام پوری ان کی بات ہے کوئی مشکل لفظ ہے حدیث کا اس کو آپ دبائیں تو مجھ کی تشہیر آ جاتی ہے کمپیوٹر اور ایک میرے دوست ہیں کلیان کے لندن میں وہ کمپیوٹر کے بہت ماہر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا پوری میراث کی کتابوں کو میں نے کمپیوٹر ڈال دیا اب کسی مفتی کے لیے آسان ہو جائے گا کمپیوٹر سے پھر سے وہ مسئلہ نکال لیں جب کمپیوٹر معلوم ہو تب میں کمپیوٹر کیسے چلانا چاہیے وہی نہیں جانتے تو پھر وہ مسئلہ لکھا لیں گے کیسے الجم ابین القدیم مثال ہے مدعو والے کہتے ہیں الجم بین القدیم الصالح والجدید النافع جو نئی چیزیں ہمارے دین کے لیے مفید ہے وہ اور جو پرانے ان کو دونوں کو ساتھ صرف لے کر ہمارے مدرسہ کو چلنا چاہیے تنوع لیکن عملی زندگی ہمارے بزرگوں کے نہج پر اس سے ذرا منہ بھی آئی سے ادھر میں نہیں ہونا عملی زندگی میں تو ہمارے نقش قدم پر وہی حضرات ان کا راتوں کا اٹھنا رونا اللہ سے مانگنا یہ صفتیں ہمارے طلبا ہیں اور معلومات میں جو بھی نہیں معلومات اس کو استعمال کرو دیکھنے میں تو آپ ایسے معلوم ہوں کہ دو پیسے کی ٹوپی پہن کے گھوم ہے لیکن جب آپ بات کریں گے شیشے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں کہ بدھو مولوی نہیں ہے ہاں؟ ایک تھا پھر میں طلبا بنگال کے بہار کے بھی آتے تھے سورت گیا اور بسم اللہ ہوٹل میں کہتا ہے کیا بیٹری ملے گی آپ کے یہاں ان کا مول صاحب یہ کھانے کی دکان ہے اب یہاں بیٹری آپ تلاش کرتے ہیں اس کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے بیٹری کس دکان پر لینی ابھی کبھی بھی ایسے بہت طلبا ہے ایک طالب آیا بالکل نیا نیا داخل ہوا تھا میں بیٹھا ہوا تھا مسجد وہ مجھے پوچھنے لگا بہت بولا بالا یہ مولانا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کیا بیٹا تو کہا کہ یہ جب پیشاب خانے میں جاتے ہیں ہمارے ساتھی تو وہ دو تین پتھر لے کر جاتے ہیں سنجے کے ڈھیلے تو وہ کیا کرتے ہیں <laughs> اور وہ مجھے ایسا پوچھ رہا میں کہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی نیا نیا ہے اس کو بےچارے گاؤں میں کسی مدرسے نے ہی نہیں ہے کہ سنجا کیسا کرنا ہے یہی تو ہے نا وہ مدد میں نے اس کو ہنسانے کے لیے کہا یہاں مدرسے میں شام بچو بہت نکل رہے ہیں تو وہ اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ اگر آ گیا تو مارے پھر اس کے بعد ایک تاجر کو بلا کر میں نے کہا کہ اس کو بیچارے کو سمجھاؤ میں تو مسجد کی بات شہر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے تعلیم کو کہا کہ اس کو یہ بولا بالا ایسے طلبا آ جاتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پتھر کو کیا کرتے ہیں اللہ آپ حضرات کا جزائے خیر آپ کی آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے کیونکہ ہم معلے میں خیر ہیں اور آپ کے حضرات کی مسائل سے انشاءاللہ اسلام کی بنیادیں ہمارے اس ملک میں مضبوط رہیں گی میں تو کچھ اور دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں